حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا تیار کر کے تمہیں پیش کرے جبکہ وہ اس کی گرمی اور دھواں برداشت کرتا رہا ہو تو چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے اگر کھانا کم اور اس کے طلبگار زیادہ ہوں تو بھی مناسب ہے کہ ایک دو لقمے اس کے ہاتھ پر رکھ دے سننے ابوداوت حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھیالیس